ماں کی تربیت کی اہمیت و افادیت ابتدائی نقوش ماہرین تعلیم و تربیت اور علماء نفسیات نے اس حقیقت پر بہت زور دیا ہے کہ بچے کی ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش پڑ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے اور خواہ ان کو مٹانا ان کو مٹا ہوا سمجھ لیا جائے لیکن وہ در حقیقت مٹتے نہیں دب جاتے ہیں اور وقت پر ابھر آتے ہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد ماں اور بچے کی تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جو اس سادہ تختی پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھے نقش بنا سکتے ہیں اور جن کو کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی سے نہیں مٹا سکتی مجھے اس مختصر مضمون میں ان چند ابتدائی نقوش کا ذکر کرنا ہے جو بچپن کی سادہ لوح پر نقش ہوئے اور جن کا فیض میری زندگی میں برابر شامل رہا ان میں سے ایک بات تو یہ کہ میری والدہ نے بچپن سے اس بات کا بڑا خیال اور نگرانی رکھی کہ میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں اور نہ کسی کا دل دکھاؤں بچے کے پاس طاقت ہی کیا ہوتی ہے جو کسی پر ظلم کرے پھر بھی سب جانتے ہیں کہ بچہ اپنے محدود دائرے اور ماحول میں اپنی کمزوری اور بسی کے باوجود بہت کچھ ظلم کر لیتا ہے بچے کے اندر بھی ایک خودداری اور انانیت ہوتی ہے یہ بچے کی شخصیت کا اظہار ہے اور زندگی اور ذہانت کی علامت وہ اس انانیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو جا اور بے جا استعمال کرتا ہے اپنے ہمجھولیوں پر زیادتی کرتا ہے نوکروں پر ظلم کرتا ہے کسی کی توہین کرتا ہے تو کسی کا مذاق اڑاتا ہے والدہ صاحبہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ میں اگر کسی پر ظلم کروں یا دل یا دل دکھاؤں تو اس سے معافی مانگوں اگر گھر میں پکانا کھانا پکانے والی کہ لڑکے کو مارتا یا کسی کی توہین کرتا یا کسی کو ذلیل سمجھ کر کوئی سلوک کرتا تو وہ مجھے سزا بھی دیتی اور مجھے اس سے معافی مانگنے پر مجبور بھی کرتی اگر یہ سزا صرف معافی مانگنے ہی کی صورت میں ہوتی تو بچے کی انانیت پر بڑی ضرب ہے اور اس کے لیے بڑی گوشمالی مجھے یاد نہیں کہ ایک ایسا واقعہ بھی گزرا ہو کہ اس کے والدہ کے علم میں میری کوئی زیادتی آئی ہو یا توہین یا دل دکھارے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور انہوں نے مجھے یہ سزا نہ دی ہو اور مجھے فریق ثانی کو راضی کرنے اور معاف کرنے پر اصرار نہ کیا ہو اس تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہزار کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اب بھی دل آزاری اور توہین و تحقیر کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اگر کبھی نادانستہ یا بلا ارادہ ایسا قصور ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں دوسری چیز جو مجھے خاص طور پر یاد آتی ہے وہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ وہ مجھے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں اور جلیل القدر ہستیوں کے نام اور کام سے واقف کراتی رہتی تھیں ان کے نام کی بڑی ان کے نام بڑی عظمت سے لیتی اور ان کے حالات سناتی یہ شخصیتیں عموماً ہمارے خاندان کی وہ دینی شخصیتیں ہوتی جن کو دنیاوی جاہ و جلال اور کوئی خاص دولت و ثروت حاصل نہ تھی مگر علمی اور دینی حیثیت سے ان کا نام اور ان کا کام بہت روشن تھا وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ عزت اور باقی رہنے والی دولت یہی دین و علم کی دولت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دماغ اس وقت سے علم دین کی عظمت سے متاثر ہے اور وہ اتنی جلدی دنیاوی جاہ و جلال اور مانو مال و منال کا اثر قبول نہیں کرتا جتنا اس زمانے میں ہونا قدرتی بات ہے میرے دل پر ابھی تک بزرگوں کے نام نقش ہیں اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے جن کا والدہ صاحبہ کثرت سے نام لیتی ہیں بعد میں میں نے ان کے حالات پڑھ کر والدہ کی باتوں کی تصدیق کی اور ان میں بعض کے حالات لکھے بھی مگر ان کا ان کی بڑائی کا نقش اسی زمانے کا ہے اور ابھی تک کوئی اس نقش کو مٹا نہیں سکا والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے دعا و مناجات کا وہ ذوق عطا فرمایا تھا جو اس زمانے کے خاص بزرگوں میں ہی دیکھنے میں آیا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیتی اور دعا کا شوق دلاتی چنانچہ ہم بھی بھائی بہنوں کو انہوں نے بعض مختصر دعائیں یاد کرا رکھی تھیں ان میں سے ایک دعا ابھی تک یاد ہے جو اس زمانے میں ورد زبان تھی جو اس زمانے میں ورد زبان تھی یاد آتا ہے کہ عرصے تک اپنے مضامین کے اوپر اسی کو لکھتے تھے اللہم آتنی ما توتیا تو الصالحین اے اللہ اپنے نیک بندوں کے جو افضل چیز تو عطا فرماتا ہے وہ مجھے عطا فرما یہ ہیں چند ابتدائی نقوش جو حافظے پر زور ڈالے بغیر ابھر آئے ہیں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان سے بہت ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تربیتی خطوط میرے لکھنؤ کے قیام اور میری ابتدائی تعلیم کے زمانے میں والدہ صاحبہ نے جو مجھے طویل اور مفصل خط لکھے ہیں اور جن کا منتخب ذخیرہ میرے پاس بحمد اللہ محفوظ ہے وہ ان کے دلی جذبات کا آئینہ بلکہ ان کے کمالات اور خدا داد صفات کا مرقع ہے جو ان کی زندگی کا اصل جوہر تھا ان خطوط کو ان کی تربیتی افادیت کے پیش نظر شائع کیا جا رہا ہے عزیزی علی دعا تمہارا اب تک کوئی خط نہیں آیا روز انتظار کرتی ہوں مجبوراً آ کر خود لکھتی ہوں جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو عبد کے یا عبد العلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہوتی عبد العلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں میں نے کہا تم روکتے نہیں کیا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں کہا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں مگر وہ خیال نہیں کرتے اس سے سخت تشویش ہوئی اول تو تمہاری بے خیالی اور نا تجربے کاری اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہو علی مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی خیر بہتر جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے بشرتے کہ اس اس کے لیے استخارہ کیا ہو مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بلکہ نفرت ہے مگر تمہاری خوشی منظور ہے علی دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو انگریزی والوں سے کیا امید بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے علی اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیپوٹی ہے تو کوئی جج کم از کم وکیل یا بیرسٹر ہونا تو ضروری ہے مگر میں اس کے بالکل خلاف ہوں میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بالکل بیکار سمجھتی ہوں خاص کر اس وقت میں معلوم نہیں کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو اس وقت البتہ اس وقت البتہ ضرورت تھی اس مرتبے کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے یہ عام ہے کون سا کون ایسا ہے جو محروم ہے جو چیز حاصل کرنی چاہیے جو اس وقت گرا ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں آرزو میں دل مٹ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے علی تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبھوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی ان کے مرتبے کیا تھے شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبد القادر صاحب مولوی ابراہیم صاحب اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب مرحوم جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی کس شان و کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی خوبیتوں کے ساتھ یا خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی یہ مرتبے کسی کسے حاصل ہو سکتے ہیں انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں اس وقت بہت ضرورت ہے ان کو انگریزی سے کوئی انس نہ تھا یہ انگریزی میں جاہل تھے یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا علی اگر سو اولادیں ہوتی تو میں ان کو یہی تعلیم دیتی اب تم ہی ہو اللہ تعالیٰ میری خوشنیتی کا پھل دے کے سو کی خوبیاں تم سے حاصل ہوں اور میں دارین میں سرخ رو اور نیک نام اور صاحب اولاد کہلاؤں آمین سما آمین میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں ہمیشہ اور شوق اور خوبیاں حاصل کرنے کا اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے آمین اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے آمین علی ایک نصیحت اور کرتی ہوں بشرطے کہ تم عمل کرو اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ اور احتیاط لازم رکھو جو کتاب نہ ہو وہ عبدالعلی کے رائے سے خریدو باقی وہی کتابیں کافی ہیں اس میں تمہاری سعادت مندی ظاہر ہوگی اور کتابیں برباد نہ ہوں گی اور بزرگوں کی خوشی ہوگی اور بزرگوں کو خوشی ہوگی اس سعادت مندی کی مجھے بہت خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو جو روپیہ خرچ کرو انہی ضرورتوں میں یا کھاؤ قرض کبھی نہ لو ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں تمہارے بزرگوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہیں اس وقت کی تکلیفیں باعث فخر سمجھو جو ضرورت ہو ہمیں لکھو جس طرح ممکن ہوگا پورا کروں گی خدا مالک ہے مگر قرض نہ کرنا یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے اگر وفائے وعدہ کرو تو کوئی حرج نہیں صحابہ نے قرض لیا ہے مگر ادا کیا ہے ہم کون سی ہم کون چیزیں علی یہ بھی تمہاری سعادت مندی کے میری نصیحت پر عمل کرو حلوہ ابھی تیار نہیں ہو سکا انشاءاللہ تعالی اللہ موقع ملتے ہی تیار کر کے بھیجوں گی اطمینان رکھو بہت جلد خیریت کی اطلاع دو اگر دیر کرو گے تو میں سمجھوں گی کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار گزری انشاءاللہ تعالی اللہ رمضان شریف میں تم سے واز کہلاؤں گی اللہ تعالی میری خواہش سے سے زیادہ تمہیں توفیق دے کہنے کی اور تمہارا کلام پر اثر اور خدا کی خوشی اور رضامندی کے قابل ہو آمین اللہ الصالحین باقی خیریت ہے تم خدا کی رحمت سے تیار رہو تم نے وعدہ بھی کیا ہے تمہاری والدہ نور چشمی علی سلام دعا اور بہت دعا تمہارا خط سخت انتظار اور متواتر خطوط بھیجنے کے بعد ملا بے حد اور اطمینان حاصل ہوا مگر جو تم نے سندھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے فکر ضرور پیدا ہو گئی ہے نہیں معلوم وہ کدھر ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں اور کتنے روز رہنا ہوگا اگر ابدو اور طلحہ کی رائے ہو تو مناسب ہے مگر تم کل حالات سے اطلاع دو یعنی تم کل حالات سے اطلاع دو تو بہتر ہے کہ اطمینان ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہیں پوری کامیابی عطا کرے بس یہی آرزو ہے یہی وجہ تھی کہ جو اس دور دراز سفر کے لیے گوارا کر لیا ورنہ ایسے دل والوں کے لیے سخت دشوار اور ناممکن تھا منظور کرنا میں تمہیں اس کی حفاظت میں دے چکی وہ بڑا خوب حفاظت کرنے والا اور ساتھ دینے والا ہے میں کیا کر سکتی ہوں اوندھی کھوپڑی کی تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا عناصر چھو نہیں سکتے فلک دھمکا نہیں سکتا بس یہ کہہ کر دل کو سمجھا لیتی ہوں مگر پورا یقین ہے اس کی رحمت پر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا ہے کہ وہ تمہیں توفیق دے نیک کاموں کی اور علوم دین کے پورے مرتبے پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے کہ دنیا اور آخرت میں نیک کام ہو آمین میری دلی تمنا ہے کہ دونوں جہاں کی خوبیاں تمہیں حاصل ہوں اور تم قابل رشک ہو جاؤ اور میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں آمین یہ سفر سب یہ سب سفر مبارک ہو آمین اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام کروائے جو تمہاری فلاح و بہبودی میرے آرام و راحت اور خدا کی رضامندی اور خوشی کا باعث ہو آمین تم اپنی خیریت کی جلد اطلاع دیتے رہو جہاں بھی ہو وہ مالک ہے ہم پر رحم کرے گا اور جو کچھ فیض حاصل ہو مجھے اطلاع دو دعا تمہاری والدہ نور چشم لخت جگر علی سلمہ دعا ہا تمہارے وہ خطائے مفصل جس سے اطمینان ہوا اس سے حد خوشی ہوئی کہ مولانا احمد علی صاحب کے صاحبزادے بھی تمہارے ساتھ ہیں دیکھیں کب تک رہنا ہو اللہ تعالیٰ جلد کامیاب کرے آمین خاص وقتوں میں میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں وہ علم دے جو صحابہ کرام نے حاصل کیا جس سے ایمان کو قوت اور تمام جھگڑے پاک ہوں اور اس وقت کے فتنوں سے نجات ہو جائے اور پورا پورا اطمینان ہو میں کہہ نہیں سکتی جو خوشی جو میری خواہش ہے میں کہہ نہیں سکتی جو میری خواہش ہے اور جس کے لیے مجھے علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ میری آرزو پوری کرے اور دنیا و آخرت میں مجھے سرخ روح اور نیک نام کرے آمین تم یوں ہی برابر خط لکھتے رہو تو خدا کا شکر کروں گی ان دنوں ابو الخیر واز کہتے ہیں ہر جمعہ کو میدان پور میں بھی ہوتا ہے خدا کرے تم لوگوں سے اسلام پھیلے اور کفر گھٹے آمین اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ثابت قدم رکھے پانچ روپیہ ابدو کو دے دیے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ملنے پر بھیجوں گی مامو صاحب مامو جی کو سلام لکھو تو بھائی جی یعنی اپنے ابا جی کو بھی لکھا کرو محمود محمد ثانی سلمہ پڑھتے ہیں خدا کرے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان سے راحت ہو تمہاری والدہ و سلام نور چشم لخت جگر نور بسر علی سلمہو طول عمر دعا خدا پر بھروسہ ہے وہ تمہارا حافظ و ناصر ہے تم برابر خط لکھتے رہو تو مجھے تسکین رہے گی دیکھو ہمت سے زیادہ محنت نہ کرنا اس موسم میں زیادہ محنت دماغ قبول نہیں کر سکتا دل و دماغ کی صحت ضروری ہے اس کا زیادہ خیال رکھو جہاں تک ممکن ہو ایک ماہ کی محنت ایک دن میں نہ کرنا اگر تم اس قدر محنت کرو گے تو پھر دنیا کیسے برتو گے دنیا بھی برتنا عبادت ہے ہمدردی اور حق پرستی یہ تمام عبادتیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی ہیں پھر تمام اعزا اس کے منتظر رہتے ہیں خاص کر تمہاری طرف سے بہت کچھ امیدیں ہیں مجھے خواہش ہے کہ تم علم میں مغرب والوں سے مرتبے میں زیادہ نکلو کہ علوم دین کا طرف اعتراض کرنے علوم دین کی طرف اعتراض کا موقع نہ ملے اللہ سے دعا ہے ہر وقت کہ تمہیں وہ تمام خوبیاں حاصل ہوں کہ تمام وہ خوبیاں جن پر سب کو فخر ہے ہیچ ہو جائیں اور علوم دین کے سب شائق ہوں اللہ تعالیٰ میری آرزو پوری کرے آمین تم خط جلد جلد لکھتے رہو ورنہ مجھے بہت تکلیف ہوگی ابدو تمہارے طرز عمل سے بہت خوش ہوئے مجھے لکھا تھا یہ پہلا خط تھا جس سے یہ مبارک الفاظ ظاہر ہوئے مجھے بہت تمنا تھی کہ ابدو کی زبان سے سنوں خدا کا شکر ہے کہ خواہش پوری ہوئی یہ تمنا ہے کہ ہر زبان پر تمہاری نیک نامی اور کامیابی ہو آمین اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے پورے کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے اور ان کے راستے پر چلاوے جن پر انعام کیا ہے اور تمہارے عمل کو قبول کرے آمین تمہاری والدہ عزیزی سلمہ دعاہا تمہارا کاج پہنچا یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ تمہارے پرچے اچھے گزرے اور اس مرتبہ پرچوں میں خطرہ تھا خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں اس کی رحمت کا انتظار کرو جب اس کی رحمت سے نتیجہ ظاہر ہو جائے تو انشاءاللہ خوش ہو کر آنا اور جب تک نتیجہ نامعلوم ہو روز صبح کو سنت اور فرض کے درمیان خوشو و خضو کے ساتھ سورہ فاتحہ اکتالیس بار پڑھتے رہو اور اول و آخر گیارہ بار گیارہ گیارہ بار درود و شریف یہ بہت مجرب ہے اور پھر فرض پڑھ کر فاتحہ ایک بار اور علم نشرہ تین بار انا انزلنا گیارہ بار پڑھ لیا کرو اول و آخر درود جس قدر ممکن ہو تو دونوں وقت پڑھ لیا کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو یہ مناجات تمہارے لیے میں نے خدا سے کی ہے خدا کرے مقبول ہو آمین صدا سے تیرے مجھ پہ انعام ہیں ہے انعام بھی اور اکرام ہیں جو مانگا دیا اور دیا بے طلب پھری میں تیرے در سے محروم کب تھی جو کچھ مجھے فکر سب دور کی میں لائی جو حاجت وہ منظور کی تیرے فضل کی کچھ نہیں انتہا جو آیا تیرے در پہ وہ خوش ہوا تیری شان رحمت سے ہے یہ بعید تیری شان رحمت سے ہے یہ بعید پھرے در سے تیرے کوئی نا امید کرم کی کرم کر میرے حال پر بھی کریم کہ ہے نام تیرا غفور و رحیم میری سائے و کوشش نہ برباد کر تیرے در پہ آئی ہوں امداد کر دعا جلد میری یہ ہو مستجاب علی ہو تیرے فضل سے کامیاب وہ ہو کامیابی جو ہو باسند ہو ایسی سند جو کہ ہو مستند نہ ہو فکر کوئی نہ رجو طیب تمنائیں میری برائیں یہ سب خطاؤں پہ ان کے نتو نکر تو نظر خطاؤں پہ ان کے نکر تو نظر یہ بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر جہاں میں صدا دونوں پھولیں پھلیں صدا یہ شریعت پہ قائم رہیں یہ سب بہن بھائی رہیں شاد کام جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام خزاں میں خزاں میں جو ہے آج فصل بہار خزاں میں جو ہے آج فصل بہار یہ سب فضل تیرا ہے پروردگار یہ فصل بہاری رہے تا حیات ہو بہتر بہتر کے حیات اور ممات تمہاری والدہ عزیزی علی سلمہ دعاہا تمہارا خط آیا میں بالکل انتظار کر کے تھک کر بیٹھ گئی تھی ویسے ہی تمہارا خط ملا حد خوشی ہوئی علی مجھے خدا کے رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ تم کسی کے کوئی مرتبے اور کامیابی کا اثر نہ لوگے کیونکہ یہ عام ہے اور فنا ہونے والی قابل رشک وہ ہے جو ہزاروں میں ایک کو ملے اور پھر خدا کی طرف سے ہو قسمت کیا ہر شخص کو قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے نہایت ہمت اور قوت سے رہنا چاہیے خدا سے دعا کرتی ہوں کہ کہ تمہیں اسی سے دلچسپی پیدا کرتا رہے تمام خوبیوں پر ترجیح دیتے رہو اگر تمہیں جی جی یا اور کوئی ججی یعنی جج والا تمہیں ججی یا اور کوئی مرتبہ حاصل ہوتا جو عام ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہزار خشرے خطرے پیش نظر رہتے اس نے مجھے تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایسی بہترین صورت پسند کی وہ خود حافظ و نگہبان ہوگا میری فکر کی کوئی ضرورت نہ تھی بجائے فکر کے میرے دل کو ہر وقت وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو کسی زی مرتبہ کو حاصل نہیں تم جس قدر فخر کرو کم ہے تمہاری والدہ عزیزی علی سلمہ دعاہا تمہارا خط ملا اطمینان اور خوشی ہوئی کہ تمہیں ناشتہ وغیرہ سے آرام ہے ندوے میں زیادہ رہنے کے ابدو خلاف تو نہیں اگر وہ اس کے مخالف نہیں تو بہتر ہے تم خود سمجھ سکتے ہو تبلیغ میں کوشش کرتے رہو کہ ترقی ہو ابتدا میں جو شوق اور جوش تھا تمہیں اور ابدو کو بھی اس میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ ابتدائی حالت نہیں رہ سکتی مگر سلسلہ جاری رہے شوق بھی بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تم سے وہ کام کروائے جو اپنے نیک اور مقبول بندوں سے کروائے ہیں اور تکبر غرور یا ریا سے اور ریا سے تمہیں بچائے رکھے اور تمہاری ترقی اور کامیابی قابل رشک ہو آمین اللہ میری سب دعائیں قبول کرے تمہاری والدہ تیرہ سو چھہتر ہجری